بیٹھے مل کر بیٹھے جتنا مل مل کر جڑ کر بیٹھیں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا دین کی ہر بات کو محتاج ہو کے سننا ہے جس طریقے سے آدمی ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور جب ڈاکٹر اس کا علاج بتاتا ہے دوائی بتاتا ہے مریض اس کو بڑے دھیان کے ساتھ میں سنتا ہے نہیں سمجھ میں آتا دوبارہ سنتا ہے دین کی بات کو بھی ایسے ہی محتاج ہو کے سننا ہے کون کہہ رہا ہے اس کو نہیں دیکھنا کیا کہہ رہا ہے کس کی بات سنا رہا ہے کیونکہ کہنے والا بھی محتاج ہے سننے والے بھی محتاج ہے کہنا اس لیے ہے تاکہ یہ باتیں زندگی کے اندر آ جائیں اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہوا اس کا کرم ہوا اس کا فضل ہوا کہ اس اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے یہ ایمان کی دولت بہت اونچی اور بہت بڑی دولت ہے گویا ایمان کا مل جانا آدمی کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ملنا ہے اس ایمان کے ذریعے سے اللہ تعالی نے نمعلوم کتنے غلط رسومات اور غلط جگہوں پر جانے سے اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے یہ ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہم اس کی قدردانی کرنے والے بن جاؤ ہم اس کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ اس کو بچا کر اس دنیا سے لے جانے والے بن جاؤ آخرت میں اللہ تعالی کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ ایمان کو بچا کر لے جانے پر ہے اللہ اعتبار خواتین اعتبار خاتمے کا ہوگا کہ کیا چیز لے کر آئے ہو اس لیے جنازے کی جو دعا ہے اس دعا کے اخیر کے اندر ہے اللہ تو منفاحی علام اللہ جب تک تو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ اسلام نماز روزہ زکوٰۃ حج اس کا نام اسلام ہے ومن تو منا ما فل ایمان اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ایمان کے ساتھ ہو ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے کہ جس کے اندر اس بات کے یقین کو بٹھانا ہے کہ آج دنیا کے اندر جتنا بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ سب کے سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اللہ ہی کرنے والے ہیں ان سب چیزوں کے وجود میں لانے میں اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں وہ اکیلا ہے خلو اللہ حد اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک اللہ حسمت اللہ بے نیاز ہے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے ہاں، وہ بے نیاز ہے ان سب چیزوں کو وجود میں لانے کے لیے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑی اللہ ایک اکیلا تنہ تنا ہے جس نے پوری دنیا کے اور پوری کائنات کے نظام کو وہ چلا رہا ہے اور وہ چلائے گا اللہ وہ بے نیاز لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا جنا گیا ولم یق اللہ کفوان اور اس کا شریک اور اس کا جو ہے جوڑی دار کوئی بھی نہیں ہے اکیلا ہے وہ وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہر چیز کی خبر رکھنے والا وہ علیم بھی ہے وہ خبیر بھی ہے وہ سمیع بھی ہے وہ بصیر بھی ہے وہ جانتا ہے یہاں تک کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی جو چل رہی ہے تو اس کے نشانات قدم کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس قدموں سے جو آہٹ پیدا ہو رہی ہے اس آہٹ کو بھی وہ سن رہا ہے سب کچھ جانتا ہے اندھیرے کے اندر اکیلے کے اندر کالی رات میں کس نے کیا نیک اعمال کیے کس نے کیا گناہ کیے وہ سب کچھ جانتا ہے ہاں، وہ عالیم بھی ہے وہ خبیر بھی ہے ہاں، وہ سمیع بھی ہے وہ بصیر بھی ہے وہ ہر ایک کے سنتا ہے ہاں، ہر ایک کے سمجھتا ہے ایسا نہیں کہ صرف اس کو عربی زبان ہی سمجھ میں آتی ہے ہر زبان وہ سمجھتا ہے اردو عربی انگلش مراٹھی کرناٹک سب طریقے کی زبانیں پوری کی پوری انسانیت ہر ایک آدمی اپنی اپنی زبان کے اندر اس اللہ سے مانگنے والے بن جائے اللہ تعالیٰ ان تمام کی ضروریات کو پورا کرتا چلا جائے اس اللہ کے خزانے کے اندر ایک رتی کے برابر بھی کمی نہیں آنے کی ہاں، تمام خزانوں کا مالک ہے وہ ہاں، اس رب کا ہم نے کلمہ پڑا ہے ہاں اس رب کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے جس رب نے کہا ہے جو قرآن کے اندر بارہویں پاری کی پہلی آئے تھی امام امداد فی الدی اللہ علیہ زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار ہیں جتنے بھی جاندار اس میں انسان بھی آ گئے چرند بھی آ گئے پرند بھی آ گئے پھاڑ کھانے والے بھی آ گئے چار پیر والے بھی آ گئے دو پیر والے بھی آ گئے رینگنے والے بھی آ گئے سب آ گئے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمام کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے سب کی روزی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ابھی دیتے دیتے جو اب انسانوں کے جو ہے وہ آنکھیں اللہ کے خزانے میں کم ہو گئی اب بغیر آنکھوں کے انسان آ رہا ہے یا بغیر زبان کے آ رہا ہے یا بغیر کانوں کے آ رہا ہے نہیں شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی بچے اور جہاں کہیں بھی انسانوں کے یہاں جانوروں کے یہاں بچے پیدا ہوتے رہیں گے اللہ تعالیٰ تمام کو ان کی ضروریات کی چیزیں دیتا رہے گا ہر ایک کو دیتا رہے گا اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہر چیز اس کے یہاں پر موجود ہے ہاں، اس اللہ کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہاں، اس اللہ کا یقین ہماری زندگیوں کے اندر آ جاوے اس ایک اللہ کا یقین میرے زندگی کے اندر آ جاوے کہ آج یہ دنیا کے اندر جتنا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ سب کے سب اللہ کا محتاج ہے یہ سب کے سب اللہ کے محتاج ہے اس یقین کو بنانے کے لیے یہ محنت ہے ہاں۔ لا الہ الا اللہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کا مقصد بھی یہ ہے کہ میری زندگی کے اندر اللہ کا یقین آ جاوے میری زندگی کے اندر ایک اللہ سے ہونے کا یقین آ جاوے اور اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کے سب اللہ کے محتاج ہاں۔ ہم ادھر توجہ دے کام کرنے والے اپنا کام کریں گے ہم یہاں پر بات کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہم اپنی یہاں پر توجہ دیں کہ جس اس یقین کو کہ جو کلمہ پڑا ہے وہ کلمے کا یقین میری زندگی کے اندر آ جاوے ہاں، ایک اللہ کا یقین میری زندگی کے اندر آ جاوے میں نے جو سبق پڑھا ہے جو سبق یاد کرایا گیا ہے مجھے وہ سبق کو میں صحیح پڑھنے والا اور یاد کرنے والا اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنے والا بن جاؤ ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے ایک وعدہ کیا ہے السط بے ربی کو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ہم سب نے کہا تھا فالو بلا جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں ہاں اس رب کا اقرار ہم نے کیا ہے ہاں۔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 گے کہ ہم بڑے تیرا دھندا کاروبار کہے گا کہ ہم بڑے تیرا عہدہ اور ڈگری کہے گی کہ ہم بڑے لیکن کر کا لے اللہ سب سے بڑے ہاں۔ اور اسی سبق کو روزانہ معذین دن میں پانچ مرتبہ اس بات کو یاد دلاتے ہیں کہ تو دنیا کے اندر آیا تھا تجھے ایک سبق دیا گیا ہے وہ سبق کو دن میں پانچ مرتبہ یاد دلایا جاتا ہے اور یاد کرایا جاتا ہے کہ دیکھ تو دنیا کے اندر صرف زندگی کو گزارنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ زندگی کو بنانا ہے اور زندگی بنتی ہے اعمال سے زندگی بنتی ہے اعمال سے جو اعمال کے ساتھ زندگی کو گزارے گا جو اعمال کے ساتھ اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو چلائے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی خوشگوار بنائے گا مرنے کے بعد کی جو لامحدود زندگی آنے والی ہے وہ لامحدود زندگی بھی اللہ تعالیٰ اس کی خوشگوار بنائے گا کلمے کا مکمل یقین حقیقت ہاں، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے ہاں، مثال کے طور پر ایک شیر کا جو ہے وہ فوٹو تصویر لگی ہوئی ہے ہاں؟ کوئی نہیں ڈرے گا اس سے کہ یہ تو تصویر ہے ہاں؟ اور ایک شیر کا جو اسٹیچو لگا ہوا ہے ہاں؟ پتلا بنا ہوا ہے وہاں پر ہر کوئی بڑا چھوٹا مرد عورت بچے بوڑھے سب اس کے آس پاس میں آئیں گے بچے اسے کھیلیں گے اور اس کے منہ میں ہاتھ ڈالے گا کوئی اس کو پوچھ کو کھینچ رہا ہے کوئی اس کے اوپر بیٹھ رہا ہے کیا بھائی پتلا ہے یہ تو اور اگر حقیقت کا شیر آ جائے تو ہر کوئی بھاگے گا کہ بھئی حقیقت ہے یہاں پر اسی طریقے سے صحابہ اکرام کی زندگی کے اندر حقیقت والا کلمہ تھا صحابہ اکرام کی زندگی کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حقیقت کے ساتھ ان کی زندگیوں کے اندر داخل ہو چکا تھا جس کی بنیاد کے اوپر وہ جہاں پر جاتے تھے ان کا تھا یہ حقیقت ہماری زندگی کے اندر آ جاوے کلمہ حقیقت کے ساتھ میری زندگی کے اندر آ جاوے میں کلمے کے مطابق زندگی کو گزارنے والا بن جاؤں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حقیقت کے ساتھ میری زندگی کے اندر آ جاوے کہ دنیا کے اندر جتنا بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ سب کے سب اللہ کا محتاج ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سو فیصد کامیابی ہے سو فیصد کامیابی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا نقدی اور رسول اللہ وسود الحسن کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل ہے ایک زندگی کو گزارنے کا بہترین طریقہ ہے کہ جو اس طریقے کے مطابق زندگی کو گزارے گا اللہ دنیا بھی خوشگوار بنائے گا مرنے کے بعد کی جو لامحدود زندگی آنے والی ہے اس لامحدود زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسے خوشگوار زندگی عطا فرمائے اس اس یقین کو اس کلمے کو اس اس پختہ یقین کو اپنی زندگیوں کے اندر بٹھانا ہے ہاں، لکمان حکیم کی نصیحت ہے کہ بیٹا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنے ہی اعمال مضبوط ہوں گے جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنے ہی اعمال کمزور ہوں گے جس درخت کی جڑیں کمزور ہوتی ہے اس کی ڈالیے بھی کمزور ہوتی ہے اس کے پتے بھی کمزور ہوتے ہیں اس کے پھل بھی کم آیا کرتے ہیں کیوں جڑ کمزور ہے اور جس درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اس کی ڈالیے بھی مضبوط ہوتی ہے اس کے پتے بھی ہرے زیادہ ہوتے ہیں اس کے اوپر پھل بھی اچھے آتے ہیں پھول بھی اچھے آتے ہیں اسی طریقے سے جب ایمان مضبوط ہوگا کلمہ مضبوط ہوگا اللہ کا یقین مضبوط ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سو فیصد کامیابی ہے ان باتوں کو اپنی دل کی گہرائیوں کے اندر جب بٹھائیں گے تب جا کے ایمان مضبوط ہوگا پاور مضبوط ہوگا بغیر پاور کے کوئی چیز نہیں چلتی پنکھے کے پیچھے بھی پاور ہے بجلی کا پاور ہے جو پنکھا گول گھومتا ہے اور ہوا دیتا ہے تو اعمال کے اوپر جو چیز چلائے گی وہ یہی ایمان کا پاور ہے جو مجھے اعمال کے اوپر کھڑا کرے گا جو مجھے اعمال کے اوپر چلائے گا صحابہ اکرام کا ایمان مضبوط تھا جن کی بنیاد کے اوپر ان کے اعمال بھی مضبوط تھے ہاں۔ ان کی نمازوں کے حال ہم جو ہے حکایات صحابہ کے اندر پڑھتے ہیں کیا آئے جو ہے وہ نماز کے اندر بھیڑ نے کاٹ لیا لیکن کوئی حرکت نہیں ہوئی آج ایک مکھی آ جاتی ہے آدمی اس کے لیے اپنی پوری نماز کو ہلا ہے نماز کے اندر تیر پر تیر کھائے جا رہے ہیں لیکن نماز نہیں توڑ رہے کیوں نماز میں اتنا شوق لگا ہوا تھا ایمان مضبوط تھا جس کی بنیاد کے اوپر اعمال بھی مضبوط تھے آج ہم خود ہمارے ایمان کا جائزہ لے لیں کیا ہمارے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے ہم ہمارے اعمال کو دیکھیں میرے اعمال کے اندر کتنی مضبوطی ہے میری نماز میں کتنی مضبوطی ہے سب سے پہلا یہ تھی کہ میری نماز کتنی پابندی کے ساتھ ہو رہی ہے اگر پابندی کے ساتھ میں میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کے اندر کتنا میرا دھیان ہے کتنا خوشو خوشو کے ساتھ میں میں نماز پڑھتا ہوں کتنی دھیان کے ساتھ میں میں نماز پڑھتا ہوں تو اسی سے ہمیں اپنا اندازہ آ جائے گا کہ میرے ایمان کتنا ہے ہر چیز کا ایک جو ہے ناپ توڑ ہوتا ہے کہ اس سے چیزوں کو ناپا جاتا ہے اعمال کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو تولے کہ میرا ایمان کس درجے کا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من کو من کرن فلی ہوں بھی ادی پہلم استطیف ابھی لسانی پہلم استطیف ابھی کل بھی کا اضاف المان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے روک دو گھر کے اندر میرا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے میرا بھائی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کو ہاتھ پکڑ کے چل بھائی نماز کے لیے بیٹا نماز کے لیے چلو ہاں، برائی کو ہوتا ہوا دیکھے اس کو اپنے ہاتھوں سے روک دے اگر اتنی طاقت نہیں ہے اپنی زبان سے روکے زبان سے ہاں۔ میری بیوی نماز نہیں پڑھتی بٹھا کر سمجھایا جائے میرا بھائی نماز نہیں پڑھتا اس کو سمجھایا جا میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا اس کو سمجھایا جا میرے محلے کے اندر بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو بیٹھ کر سمجھایا جا یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے ایمان کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر تم زبان سے بھی سمجھانے کی طاقت نہیں رکھ سکتے دل سے اس کو برا سمجھو یہ غلط ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وزالی کا اضاف یہ ایمان کا آخری کمزور درجہ ہے سب سے کمزور درجہ ہے یعنی اگر برائی کو ہوتا ہوا دیکھے اور آدمی کا دل دل میں نہ جائے پیشانی کے اوپر بھل نہ پڑے تو وہ ایمان نہیں ہے اس لیے ہر وقت اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرنی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا ایمان میرے ہاتھوں سے چلا جائے کیا آج تو میں مسلمانوں کے فہرست کے اندر ہوں اور کل جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن میرے لیے جو ہے بغیر ایمان کا فیصلہ ہو جائے صحابہ اکرام ہر وقت اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہوا کرتے تھے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر کیفیت یہ ہے کہ جنّ جہنم بالکل سامنے ہے اور جب وہاں سے اٹھ کر اپنے بیوی بچوں کے اندر آئے تو وہ کیفیت ختم ہو گئی فوراً وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے نافقہ ہنزلہ نافقہ ہنزلہ ہنزلہ تو منافق ہو گیا حنزلہ تو منافق ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو گویا ایسا لگتا ہے کہ جنت اور جہنم بالکل سامنے ہے اور جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضلہ گاہے گاہے کبھی کبھی اگر وہی حالت ہو جو میری مجلس کے اندر رہتی ہے وہی مجلس اگر گھر پر جانے کے بعد بھی اگر تمہاری یہی کیفیت رہے تو فرشتے تمہارے راستوں میں تم سے مسافہ کریں گے صحابہ اکرام کو ہر وقت اپنے ایمان کی فکر رہا کرتی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا ایمان کمزور ہو گیا ہاں، ہمیں بھی اپنے ایمان کے بارے میں یہ اجتماعات کا ہونا یہ لوگوں کو جمع کرنا یہ یہاں پر لوگوں کو بلانا مقصد یہ ہے ہر ایک آدمی اپنے ایمان کی فکر کرنے والا بن جائے ہاں۔ یہ کلمہ ہر ایک کی کامیابی کا راستہ ہے چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو دیہات کا رہنے والا ہو پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو اور عربی ہو آجمی ہو ہر ایک کے لیے کلمہ جو ہے وہ کامیابی کا راستہ ہے اگر اس کلمے کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت بنائے گا اس لیے اپنے ایمان کے بارے میں ہر وقت فکر مند ہونا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے کلمہ سے پڑھ لیا کلمہ پڑھ لینے سے کام نہیں چلے گا بلکہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد کلمے والی جو ایک زندگی ہے اس زندگی کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے جیسے کہ ایک لڑکی جب شادی کرتی ہے تو صرف اتنا کہتی ہے کہ میں نے اس لڑکے کو قبول کیا پھر اس کے بعد میں اگر لڑکا پوچھتا ہے کیا کھائے گی آپ جو کھلائے کیا پہنائے گی کیا پہنے گی آپ جو پہنائے کہاں رہے گی آپ جہاں پر رکھے اب اس کی تمام مرضیات ختم ہو گئی اب وہ کس کے مطابق چلے گی جیسا شوہر چلائے گا ویسی چلے گی جب ایک ایک لڑکی جو ہے صرف اتنا بولنے کے بعد اپنی پوری چاہت اور اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس شوہر کی ہو جاتی ہے ہم نے بھی دو بول بولے ہیں ہم نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے ہم بھی اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے والے بن جائیں ہر وقت اپنی آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں دنیا چند دنوں کے لیے ہے دنیا ایک چل چلاؤ ہے لیکن اللہ والے فرماتے ہیں یہ دنیا کچھ کرنے کی جگہ ہے یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ کچھ کرنے کی جگہ ہے لید الموت وبن الخراب بچے جنوں مرنے کے لیے اور تعمیرات کرو گرانے کے لیے جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے مرنے کے لیے آیا ہے ایک دن مرنا ہے اسے ایک ہی دن اس دنیا سے جانا ہے جب دنیا سے جانا ہے تو کیا لے کر جانا ہے کیا لے کر آئے تھے کیا لے کر جائیں گے جب اس دنیا میں آئے تھے ماں باپ نے ایک کپڑا لپیٹ دیا تھا جب اس دنیا سے جائیں گے رشتے دار تین کپڑوں میں لپیٹ کر قبر کے حوالے کر دیا جائے گا اسی لیے کفن کے اندر جیب بھی نہیں ہے کہ کچھ رکھ کر آدمی اس کے اندر لے جائے گا بغیر جیب کی کفن رکھی گئی ہے تاکہ وہاں سے آدمی کچھ لے کر جانے والا نہیں ہے سب یہاں پڑا رہ جائے گا سب ٹھاڈ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا جب جنازہ اٹھے گا سب یہاں پر پڑا رہ جائے گا یہ دھن دولت مال عہدہ ڈگری ہاں، کوئی یوں نہیں کہے گا ڈاکٹر صاحب کو اٹھاؤ یہ کہیں گے بھائی جنازہ اٹھاؤ انجینئر سب کو اٹھاؤ یوں نہیں کہیں گے جنازہ اٹھاؤ میت کو اٹھاؤ ڈگری بھی یہاں رہ جائے گی نام و نمود بھی یہاں رہ جائے گا مال و دولت بھی یہاں رہ جائے گا سب کچھ یہاں رہ جائے گا صرف ساتھ میں میرے میرے اعمال آئیں گے اس کی فکر کرنی ہے میرے ساتھ میں کیا آئے گا میرا چوبیس گھنٹے کس کے پیچھے لگ رہا ہے آیا اس چیز کے پیچھے لگ رہا ہے جو میرے ساتھ میں آنے والا ہے یا اس چیز کے پیچھے لگ رہا ہے کہ جو ایک دن مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے جانا ہے یہ کوچ کرنے کی جگہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنفی دنیا کا ان کا غریب اور آبر سبیر دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارو جیسا کہ ایک مسافر اور ایک راستہ چلنے والا زندگی کو گزارتا ہے ایک آدمی جو ہے یہاں سے نکلا اس کو دور منزل کے اندر جانا ہے راستے کے اندر بہت بڑی بڑی بلڈنگیں بھی آ رہی ہے بہت خوبصورت مناظر بھی آ رہے ہیں بہت اچھی اچھی دیکھنے کے لائق چیزیں بھی آ رہی ہے لیکن وہ سب کو دیکھتا ہوا گزر جاتا ہے یہ میری گزرگاہ ہے یہ میری رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے میری منزل آگے ہے وہ سب کو دیکھتا ہوا یہاں سے گزرتا ہوا چلا جاتا ہے میری منزل آگے ہے اسی طریقے سے بھائیو دوستوں بزرگوں ہر ہم عالم برزک سے نکل کر ہم جو ہے وہ عالم دنیا سے ہوتے ہوئے ہم جو ہے عالم اروا کے عالم برزک کے عالم اروا سے نکل کر عالم دنیا سے ہوتے ہوئے عالم برزک کے اندر ہمیں جانا ہے وہاں پر دو ہی ٹھکانے ہیں یا تو جنت یا تو جہنم دو ٹھکانے ان دو ٹھکانوں کے اندر سے جو ہے ہمیں جنت کی تیاری کرنی ہے جنت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے ہر ایک انسان سے آٹھ سوالات کیے جائیں گے ہر ایک انسان کو ان آٹھ سوالات کا جواب دینا ہے تین سوالات قبر کے اندر کیے جائیں گے پانچ سوالات حشر کے میدان کے اندر ہوں گے ہر انسان کو اس کا جواب دینا ہے جب تک اس کا صحیح جواب نہیں ملے گا تب تک اس کو چھٹکارا نہیں ہے وہاں سے اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں یہ دنیا کی زندگی ہم سے پہلے بہت سے لوگ اس دنیا کے اندر تھے یہ محل میرا ہے یہ کھیت میرا ہے یہ بینک بیلنس میرا ہے یہ ڈگری میری ہے یہ کرسی میری ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے آج ان کی اولادیں کہہ رہی ہے یہ بنگلہ میرا ہے یہ کرسی میری ہے یہ مال میرا ہے کل وہ بھی چلے جائیں گے ان کی اولادیں کہے گی یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے جگہ وہیں کے وہیں پڑی ہوئی ہے اور لوگ بدل رہے ہیں یہ دنیا جو ہے چل چلاؤ ہے دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے دنیا کوچ کرنے کی جگہ ہے یہاں سے کوئی بھی ہم سے پہلے بہت سے لوگ اس دنیا کے اندر آئے کوئی اس دنیا میں سے اپنا حصہ ساتھ میں لے کر نہیں گیا سب یہاں چھوڑ کر گئے میرے ساتھ میں میرے احمد آئیں گے قبر کے اندر تین سوالات ہوں گے تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے ہر ایک انسان سے ان تین قبر کے اندر یہ تین سوالات کیے جائیں گے حشر کے میدان کے اندر پانچ سوالات کیے جائیں گے نمبر ایک زندگی کہاں پر گزاری نمبر دو جوانی کہاں پر لگائی نمبر تین مال کہاں سے کمایا نمبر چار کہاں پر خرچ کیا نمبر پانچ جو کچھ بھی جانتے تھے اس پر تم نے کیا عمل کیا ہر انسان سے یہ پانچ سوالات کیے جائیں گے ہر ایک انسان کو ان پانچوں سوالوں کا صحیح صحیح جواب دینا ہے جب تک اس کا صحیح جواب نہیں ملے گا کسی کی طاقت اور ہمت نہیں ہوگی کہ وہاں سے ایک بال کے برابر بھی ہل سکے اس لیے بھائیو دوستوں بزرگوں یہ دنیا صرف جو ہے اپنی جی کی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ دنیا آخرت کی تیاری کے لیے ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مزرات للآخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جس طریقے سے کھیتی کے اندر آدمی جس چیز کو بوئے گا وہ چیز ملے گی اگر دھان کو بویا ہے تو دھان ملے گا گیہوں کو بویا ہے تو گیہوں ملے گا پھول کو بویا ہے تو پھول ملے گا کانٹے بوئے ہیں تو کانٹے ملیں گے تدین و تدان و جیسی کرنی ویسی کرنی آدمی جیسے اعمال کرے گا آخرت کے اندر اسی کے مطابق بدلہ ملے گا اسی کے مطابق اس کے فیصلے ہوں گے یہ دنیا اعمال کی جگہ ہے یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ اعمال کی جگہ ہے یہ آخرت کی تیاری کی جگہ ہے یہاں پر ہمیں اپنی آخرت کو اپنی جنت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا منامل صالحن من ذكر أو وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة جو ایمان والے مرد اور عورت عمل کے ساتھ زندگی کو گزار کر آئیں گے ہم انہیں پاک پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے مہمان خانے کے اندر وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالا آئین الرحت ادن خطر بولا قلب بشر اللہ تعالیٰ نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی نہ تو کسی کان نے سنی ہوگی اور نہ تو کسی دل کے اوپر تصور گزرا ہوگا وہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھی بس شرط یہ ہے کہ ایمان والا یہ ساٹھ ستر سال کی جو زندگی ملی ہے اس زندگی کو اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جا رہے ہیں جس طریقے سے ایک برف کی سیل ہے ایک برف کا ٹکڑا ہے اس کو اگر جو ہے وہ راستے پر رکھ دیا پھر بھی وہ پگھلنے والا ہے اور اگر اس کو پانی کے اندر رکھ دیا پھر بھی وہ پگھلنے والا ہے راستے کے اوپر جو رکھا ہے وہ بھی پگھلنے والا ہے وہ لوگوں کو نقصان دے گا کیچڑ ہوگا آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی اور جو پانی کے اندر رکھا ہوا ہے پانی ٹھنڈا ہوگا ہر آنے والا اس پانی کو پیے گا اور اس کے دل سے الحمد نکلے گا ہاں، برف تو وہ بھی پگھل گیا برف وہ بھی پگھل گیا اسی طریقے سے بھائی دوستو بزرگوں یہ زندگی ہماری جو ہے ہم نے اگر اپنے خواہشات کے مطابق گزاری پھر بھی یہ گزر جائے گی اور اگر اللہ کے احکامات کے مطابق گزاری پھر بھی یہ گزر جائے گی اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضیات کے مطابق اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں میرا اللہ کن اعمال سے راضی ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کو گزارنے کا ایک پورا طریقہ سکھا دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے مردوں کو عورتوں کو بچوں کو بوڑھوں کو کس طریقے سے رہنا اور کون سے شعبے کے اندر کس طریقے سے رہنا اگر وہ باپ ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چار بیٹیوں کی پرورش کر کے دکھایا کہ باپ ایسا ہونا چاہیے شوہر کیسا ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ بیویاں تھیں آپ نے اپنی گیارہ بیوی کے ساتھ زندگی گزار کر دکھا دیا کہ شوہر ایسا ہونا چاہیے ایک بادشاہ کیسا ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فاتحانہ طور پر جب آپ مکہ کے اندر داخل ہوئے اس وقت کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ ایک بادشاہ کی زندگی زندگی کیسی کیسی ہونی ہونی چاہیے چاہیے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ زندگی گزار کر دکھائی ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے ہر صحابی یہ سمجھتا تھا دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا یہ ہر طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہمیں بتایا ہے ہاں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر شعبے والوں کے لیے اور ہر انسان کے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں تو اس کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے یہ گولڈن چانس ہے ہمارے پاس میں آج کا دن جو گزر گیا وہ گزر گیا کل جو آئے گی وہ کل ہوگا وہ آج نہیں ہوگا آج کا جو میرا دن گزر گیا وہ گزر گیا ہاں، اس لیے جو وہ گھنٹے والی جو گھڑی ہوتی ہے نا جس میں وہ کانٹا ہلتا رہتا ہے اس کے اندر سے آواز آتی ہے گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی جو جو گھنٹہ گزرتا ہے وہ ہماری زندگی کو گھٹاتا ہوا چلا جاتا ہے ہم پیدا ہوئے ایک دن کے تھے ہم جو جو بڑے ہوئے دو دن کے ہوئے تین دن کے ہوئے سال کے ہوئے دو سال کے دس سال کے پندرہ سال کے جو دن گزر رہے ہم آخرت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دنیا سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اس لیے ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنی کہ کیسے میری مرنے کے بعد کی زندگی سنور جائے کیسے میری ایک دنیا کے اندر آدمی کو ساٹھ ستر سال رہنا ہے اس کے لیے آدمی کتنی محنت کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک آدمی اس کی محنت کے اندر لگتا ہے تاکہ میری ساٹھ ستر سالہ زندگی صحیح گزر جائے جہاں کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے جہاں موت کو موت دے دی جائے گی جہاں پر موت کو مہنگے کی شکل کے اندر جنت اور جہنم کے درمیان میں ذبح کر دیا جائے گا اب کسی کو موت نہیں آئے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں تیاری کے لیے بھیجا ہے ہاں، یہ دنیا گزارنے کی جگہ نہیں ہے دنیا محنت کرنے کی جگہ ہے من آرزان ذکری فن لہو معیشت کا جو ہمارے ذکر سے احراض کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے سب کچھ ہے سب موجود ہے کھانا پینا رہنا سہنا کپڑا لتا نوکر چاکر دھن دولت سب کچھ ہے اللہ کے حکم نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہے اللہ زندگی کو تنگ کر دے گا تنگ کر دے گا سکون نہیں ہے سکون کی تمام چیزیں ہیں اے سی بھی لگا ہوا ہے موٹا گدا بھی ہے فرسٹ کلاس روم بنا ہوا ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہے زندگیوں میں سکون نہیں ہے سکون کہیں خریدا نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا اللہ ابھی ذکر اللہ تطمئن القلوب کان کھول کر سن لو کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے اللہ کی یاد میں ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندگیوں کے اندر لانے میں ہاں، سکون کے اسباب تو خریدے جا سکتے ہیں لیکن سکون کہیں خریدا نہیں جا سکتا وہ کسی بازار میں نہیں ملتا سکون تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھا ہے اپنے حکموں کو پورا کرنے میں رکھا ہے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے لیکن اس کی زندگی کے اندر اللہ کے حکم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو خوشگوار بنائے گا دنیا کے اندر چین سکون راحت اطمینان برکتیں عطا فرمائے گا اور مرنے کے بعد کی جو لامحدود زندگی آنے والی ہے اس لامحدود زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے مہمان خانے کے اندر جگہ نصیب کرے گا ہاں، ہم جنت سے آئے ہیں جنت میں جانا ہے جنت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے یہ وقت ہے ہمارے پاس بہت مختصر سا وقت ہے اس وقت کی مثال ایک اللہ والے نے یوں دی ہے کہ جب ہم اس دنیا کے اندر آئے تھے ہمارے ایک کان کے اندر اذان پڑی گئی تھی دوسرے کان کے اندر اقامت کہی گئی اور جب جنازہ تیار ہوگا امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھا دیں گے روزانہ پانچ کی ہم نماز دیکھتے ہیں اذان ہوتی ہے اس کے کچھ دیر کے بعد میں اقامت کہی جاتی ہے اقامت اور امام کی اللہ اکبر کہنے کے درمیان میں وہ کچھ سیکنڈوں کا وقت ہے یہ کچھ سیکنڈوں کی زندگی ہے ہماری یہ کچھ سیکنڈوں کی یہ زندگی ہے اس زندگی کے اندر ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنی وقت بہت تھوڑا ہے سفر بہت لمبا ہے سفر بہت لمبا ہے اس لمبے سفر کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی دی ہے تاکہ ہم اس دنیا کی زندگی کو قیمتی جان کر یہ دنیا کی زندگی قیمتی ہے اس معنی کر کے کہ آخرت کا پورا دار و مدار اس دنیا کی زندگی پر اس دنیا میں کیا کر کے آئے تھے ہاں اس لیے بھائی دوستو بزرگوں ان باتوں کو سیکھنے کے لیے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے یہ ایک اجتماع بلایا جاتا ہے یہ لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے یہاں پر آئیں گے ہر طریقے کا ہر قسم کا آدمی آئے گا ہم کو جو ہے یہ ہمارے جو آنے والے شروع کے اندر جو ساتھی ہے یہ ہم سب کے سب مہمان میزبان ہے اور آنے والا مجمع ہمارا مہمان ہے ہاں ہمیں خود بھی جڑنا ہے اور مجمع کو بھی جوڑنے کی فکر کرنی ہے ایسا نہیں کہ بھی جو ہے اجتماع کے اندر آئے اور اجتماع کے اندر آ کر ہم بھی ملنے جلنے کے اندر لگ گئے اور کون آیا کون گیا کون کس کی کیا ہوا تشکیل نہیں ایک ماحول بنا ہوا ہے اور ماحول کے اندر آدمی کو سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو جاتا ہے گھروں پر رہتے ہوئے جتنے ہم نے محنت کی اتنی محنت ہم یہاں پر بھی آنے والے مجمع کے اوپر کریں گے انشاءاللہ ہمارا بھی فائدہ ہوگا آنے والے مجمع کا بھی فائدہ ہوگا آنے والا مجمع یہاں سے کچھ نہ کچھ فکروں کو اور کچھ نہ کچھ باتوں کو لے کر جائے ایسا نہ ہو کہاں گئے تھے کہیں نہیں کیا لائے کچھ بھی نہیں ایسا نہ ہو بلکہ ایک فکروں کے ساتھ ہمارا یہ جو مجمع ہے یہ ان فکروں کو لے کر پورے مجمع کے اندر پھیل کر بیٹھے اور آنے والے مجمع کے اندر جو نیا مجمع ہے اس نئے مجمع کو مانوس کرے اپنا بناوے اس کا اکرام کرے اس کو بٹھائے اس کو اپنے ساتھ میں رکھے اور اس کو مانوس کر کے اس کی تشکیلیں کریں نئے مجمے کو اکرام کے ساتھ اس کو مانوس کرنا ہے اس کو اپنے قریب کرنا ہے اور جو ہمارا پرانا مجمع ہے بہت سو کی اپنے اپنے مقام کے اوپر اپنی اپنی مسجدوں کے اندر تشکیلیں بھی ہوئی ہیں چلے کی چار مہینے کی تشکیلیں ہوئی ہیں اب یہاں پر وہ آئے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی تشکیلوں کو بند کر دے ہوئے بلکہ ہم اپنی تشکیلوں کو جاری رکھتے ہوئے آنے والا جو مجمع ہے جن کی تشکیلیں ہوئی ہیں جو ہماری مسجد کے ساتھی ہے ان کو اپنے ساتھ میں لے کر بیٹھے ان کو اپنے ساتھ کے اندر جو ہے وہ تشکیلوں کے اندر اور جو ہر نماز کے بعد میں جو مجلس ہوگی ان مجلسوں کے اندر ہم خود بھی جڑ کر بیٹھے اور مجمے کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں شور نہ کرے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر سے بلاؤ ادھر سے نہیں بلکہ خاموشی کے ساتھ ہم خود بھی جڑ جاوے اور دوسروں کو بھی جوڑ لے یہ ہماری خطے وار جماعت اور مجمع جوڑنے والی جو جماعت ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی جڑ جاوے اور دوسروں کو بھی جوڑ لے فکروں کے ساتھ میں ملنا جلنا تو ہمارا اپنے مقام کے اوپر اور یہ سب چلتا ہی رہتا ہے اب یہاں پر آئے تو اب ہم ہم سب کے زبان کے اوپر بس یہی ہو اللہ کرتے ہیں اللہ ہی سے ہوتا ہے اللہ کو بولا جاوے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سو فیصد کامیابی ہے ان باتوں کو یہ تین دن دو دن بار بار اسی کو بولنا ہے اسی کو سننا ہے جب آدمی انہی باتوں کو بار بار بولے گا سنے گا سمجھے گا تو یہ دل کی گہرائیوں کے اندر اترے گا ادا تکر کلام تقرر قلب جب ایک بات بار بار بار بار بولی جاتی ہے وہ دل کی گہرائیوں کے اندر اترتی ہے اسی لیے ان باتوں کو یہاں پر بولنا ہے ہمیں بار بار تاکہ یہ باتیں ہمارے اندر بھی اتر جائے اور آنے والے مجمع کے اندر بھی اتر جائے نیتوں کے ساتھ میں بیٹھنا ہے کہ ہمارا یہ اجتماع صرف جو ہے آنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہاں پر ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم دین کی باتوں کو سنیں گے اور دین کی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے دین کی باتوں کو سننے کی نیت اور مقصد یہ ہے کہ دین کی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے جو کچھ بھی سنا جاوے کہا جاوے اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرنا ہے کہ یہ باتیں میری زندگی کے اندر آ جاوے میں اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بن جاؤں میں اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرنے والا بن جاؤں اور جس طریقے سے میں جنت میں جانے والا بن جاؤں میرے بھائی دوسرے جو ہے وہ بھی سب جنت کے اندر کیسے جانے والے بن جاوے اس لیے ہمارا یہ جو اجتماع ہے ہماری یہ خطے وار جماعت ہے اس بارے میں فکر مند رہے ایسا نہ ہو کہ یہاں صرف باتوں کے اندر ہمارا وقت گزر جائے نہیں بلکہ فکروں کے ساتھ ہمارا یہ وقت گزر رہا ہو اور آنے والے مجمع کے ساتھ میں اختلاط ہو رہا ہو آنے والے مجمع کے ساتھ میں میل ملاپ ہو رہا ہو آنے والے مجمع کے ساتھ میں جو ہے بات چیت ہو رہی ہو ان کا ذہن بنایا جا رہا ہے ان کے جو ہے بات چیت ان سے بات چیت کی جا رہے تاکہ یہ مجمع آنے والی مجلسوں کے اندر جو تقاضے ڈالے جائیں گے ان تقاضوں کے لیے وہ لبے کہنے والا بنے اور ان تقاضوں کے اوپر وہ تیار ہو جائے یہ ہماری خطے وار جماعت جو ہے یہ جس طریقے سے ہر بیان کے بعد میں مجلس نماز کے بعد میں مجلس ہوگی ان مجلسوں کے بعد میں ہلکے لگائے جائیں گے تین تین چار چار پانچ پانچ کے ہلکے لگائے جائیں گے ہماری خطے وار جماعت کے ساتھی ہر ایک جو ہے وہ ایک ایک ہلکے کے اندر بیٹھ جاوے اور جو اس مجمع کے اندر جو چار چار پانچ پانچ ساتھی ہیں بیان سنا ہے دل نرم ہوا ہے تو اس مجمع کو تیار کریں اس کی تشکیل کرے اس کا ذہن بناوے تشکیل کر کے اس کو جو ہے تخت کے قریب یہاں پر بھیجنے کی کوشش کرے اگر ہماری یہ خطے وال جماعت جو ہے یہ ہمارے اجتماع کی روح ہے ہماری اگر یہ خطے وار جماعت اگر یہ مضبوط ہو گئی اور اس نے اگر اپنا کام مضبوطی کے ساتھ میں کرا اور یہ چوکنا ہوتے ہوئے اس نے جو ہے اپنے پورے اپنے مجمے کو پھیلا کر اور پورے مجمے کو کور کر لیا تو انشاءاللہ نقد نام آئیں گے اور لوگ تشکیلوں کے اندر کھڑے ہوں گے ہاں اس لیے ہماری خطے وار جماعت جو ہے یہ مضبوطی کے ساتھ چوکر نہ ہو کر اور ایسا نہ ہو کہ خطے وار جماعت کے تمام ساتھی ہے وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے سبھی چلے گئے بلکہ باری باری جاوے تاکہ یہاں پر مجمعے کو جوڑنے کے اندر آسانی ہو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اجتماع کے اندر چار اعمال ہونے چاہیے ہے نا عبادات ذکر عبادت کا ایک ماحول بنے خدمت کا ماحول بنے ہاں؟ سیکھنے سکھانے کا ماحول بنے اور دعوت کا ماحول بنے جس کسی سے بات چیت ہو ہماری یہ ایمان یقین کی اور دعوت کی بات ہو تاکہ ہر ایک کی زندگی کے اندر اللہ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آ جائے جب کوئی بات مذاکروں کے اندر آتی ہے جب کوئی بات چرچے کے اندر آتی ہے تو وہ اندر اترتی ہے جب مذاکروں کے اندر یہ باتیں آئے گی اللہ کو بولا جائے گا اللہ کو سنا جائے گا اللہ سے ہونے کو دوسروں کو دعوت دی جائے گی یہ دعوت دینا بھی اس لیے ہے تاکہ یہ باتیں ہماری زندگی کے اندر آ جائے اس لیے ان باتوں کا مذاکرہ کرنا ہے بار بار ان کو لے کر بیٹھنا ہے مجلس کے اندر جو باتیں ہو رہی ہے نماز کے بعد ان مجلسوں کے اندر شریک ہونا ہے خود بھی شریک ہونا ہے ہے اور اپنے مجمع کو لے کر اس کے اندر شرکت کرنی ہے تاکہ یہ مجمع یہاں یہاں یہاں سے سے سے کچھ کچھ کچھ لے کر کر جاوے جاوے سن آخرت کی فکر کے بارے میں اور اپنے ایمان کے بارے میں کچھ لے کر جاوے اور اس کے لیے ہماری خطے و جماعت اس کے بارے میں چوکنا رہے دوسرا یہ کہ ہماری جو تعلیم کا وقت ہوگا جیسے کہ کل صبح دس بجے تو جو تعلیم کرنے والے ساتھی ہیں ہر ایک ہلکے کے طے ہوں گے ان تعلیم کرنے والے ساتھی اپنا جو ٹائم ہے دس بجے سے پہلے پہلے اپنی کتاب وغیرہ لے کر اپنے اپنے ہلکے کے اندر بیٹھ جاوے اور اپنے اپنے ہلکے کے ساتھیوں کو جمع کر لے ہلکے کے اندر ہاں، تین ہے کہ بھئی قرآن کے ہلکے لگانا ہے کتاب کی تعلیم کرنی ہے اور چھ صفات کے مذاکرے کرنے ہیں اور اس کے اندر جو مجمع ہمارا ہلکے کا بیٹھا ہوا ہے ان کی تشکیلیں کرنی ہے چار چار مہینے کے لیے چلے کے لیے تاکہ ہمارا یہ ہلکوں کے اندر جو مجمع ہے جب یہ انفرادی طور پر جب ان کو ہر ایک ہلکے والے اپنے اپنے یہاں پر تیار کریں گے جب تشکیلوں کے اندر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی اس لیے تعلیم والے اچھی کتاب پڑھنے والے جو اچھے انداز کے اندر کتاب پڑھ رہے ہو اس طریقے سے جو کتاب پڑھنے والوں کو طے کیا جائے وہ کتاب کو پڑھیں چھ صفات کے مذاکرے بھی اچھے سے ہو تاکہ مجمعے کی سمجھ میں آئے اور مجمع آنے والے جو تقاضے ہیں ان کے لیے وہ لبے کہنے والے بنے اس کے علاوہ یہ خطے وار جماعت ہمارے آپس کے اندر جو ہے وہ چوکی داری کے لیے بھی طے کرے ایک چوکی داری تو باہر کی ہوتی ہے لیکن ایک پنڈال کے اندر کی بھی چوکی داری خطے جماعت کے ساتھی کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کون ساتھی ہے کہاں سے آیا ہے یہ سب کے سب خطے جماعت کے ساتھیوں کو اس کا پتا ہونا چاہیے اگر کوئی نیا ساتھی آیا ہو کہاں سے آیا ہو کون ہو کیا ہو اس کو دعا سلام کر کے اس کو قریب کرنا اس کو معلوم کرنا ہے نا تو اس طریقے سے جو ہے چوکی داری کے لیے بھی خطے وال جماعت کے ساتھ ہی اپنے اپنے آس پڑوس کے اندر اس کو طے کر کے کہ بھائی اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ طے کر جاگ لو اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ جاگ لو جیسا کہ وہ دو ایک مہاجری اور انصاری کا وہ قصہ ہے ہاں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر ہاں، چوکی داری کے لیے کھڑا کیا تھا اس میں سے ایک سو گئے تھے اور ایک نماز میں کھڑے ہو گئے تھے نماز میں تیر پر تیر لگے کہا کہ اگر ذمہ داری کا احساس نہ ہوتا تو میں اپنی نماز کو نہ توڑتا ہاں، اس ذمہ داری کے ساتھ یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم یہاں پر یہ جو مجمع آیا ہے اس مجمع کو پلا کر بھیجنا اس مجمع کو کچھ آخرت کی فکریں دے کر بھیجنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری کے اندر آتا ہے کہ آنے والا مجمع یہاں سے کچھ لے کر جاوے ہاں، اس کے لیے خطے وار جماعت کے ساتھی بیان کے وقت کے اندر بڑے چوکنا ہو کر اپنے مجمع کو جمع کرنے کی فکر کرے اور اپنے مجمع کے ساتھ میں رہے ہاں، جتنا ہم مجمع کے اندر رہیں گے اتنا مجمع ہمارے قریب رہے گا اور ہم مجمع کو بات سمجھا سکتے ہیں نیا مجمع آ رہا ہے ہماری بنجر بستیوں سے جو مجمع آ رہا ہے اس مجمع کو ہم اپنے ساتھ میں رکھے ایسا نہیں کہ جو ہے ہم ہماری دوستوں کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں اور وہ مجمع الگ ہے نہیں بلکہ ان کو اپنے ساتھ کے اندر رکھا جاوے تاکہ وہ مجمع اس بات کو لے کر جاوے اور یہاں سے کچھ سیکھ کر جاوے کچھ دعا سیکھ لی کچھ قرآن کی آیتیں سیکھ لی کچھ جو ہے سنتوں کو سیکھ کر جا رہا ہے یہاں سے وہ ان اعمال کو سیکھ کر جائے گا تو یہ ہمارا اجتماع کامیاب ہوگا ایک اجتماع سے پہلے کی محنت ہوتی ہے کہ اجتماع سے پہلے ہر گھر کے اندر ایک دعوت چل جاوے اور ہر فرد تک اس بات کی دعوت پہنچ جاوے کہ بھئی فلانی فلانی تاریخوں کے اندر ہمارا اجتماع ہے ہر گھر کے اندر ہر بالغ مرد عورت نماز پڑھنے والا بن جاوے نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جاوے اور ہر ایک تک اس بات کو پہنچ جاوے اور ایک اجتماع کی یہ محنت ہے کہ اجتماع کے اندر آنے والا مجمع ہر ایک آنے والا انسان ہر ایک آنے والا مرد یہاں سے کچھ نہ کچھ فکروں کو لے کر جاوے کچھ نہ کچھ بات کو سیکھ کر جاوے کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کر جاوے اور ایک اجتماع کے بعد کی محنت ہے کہ یہاں سے لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہو یہاں سے جماعت اللہ کے راستے میں نکل رہی ہو یہ اجتماع اگر اس طریقے سے ہم نے کیا ہمارا اجتماع کامیاب ہو جائے گا یہ عمومی طور پر لوگوں کو یہاں پر اس لیے بلایا جاتا ہے تاکہ لوگ عمومیت کے ساتھ یہاں پر بیٹھیں گے سنیں گے حالانکہ ہر قسم کا آدمی یہاں پر آئے گا مال والا بھی آئے گا غریب بھی آئے گا پڑھا لکھا بھی آئے گا ان پڑھ بھی آئے گا سب کو معلوم ہے کہ وہاں پنڈال کے اندر سونا ہے نیچے سونا ہے ٹھنڈ کا موسم ہے سب کو پتا ہے سب آیا ہے ایک مزاج کے ساتھ آیا ہے تو ماحول کے ساتھ میں آئے تو اس ماحول کے اندر ہر ایک کا دل نرم ہے ہاں؟ جب زمین نرم ہوتی ہے نا تو اس کے اندر آپ جو بیج کو ڈالو گے وہ پودا اگ جائے گا یہ نرم یہاں پر جو جتنے لوگ آئے سب کے دل نرم ہے اس نرم ماحول کا ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر ایک کا ایک ذہن بناوے ہر ایک کو ذہن فکروں کے ساتھ میں لیوے اور ہر ایک کو اس بات کو پلا کر بھیجنا ہے کہ بھائی دوستوں بزرگوں ہمیں ایک دن مرنا ہے یہ ایمان کے ساتھ جانا ہے ایمان کو بچا کر لے کر جانا ہے اگر بغیر ایمان کے چلے گئے ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ناکامی ہے اور اگر ایمان کے ساتھ گئے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہی کامیاب ہے سو حسین انداز بہود خلل جنت فقر فاط جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی شخص کامیاب ہے کامیابی یہ نہیں ہے کہ مال و دولت کا مل جانا عہدے ڈگری کا مل جانا یہ کامیابی نہیں ہے کامیابی یہ ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کرنے والا بچہ کامیابی یہ ہے کہ کل قیامت کے دن میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاوے کل قیامت کے دن اللہ میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دے دے کہ جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ لوگوں کو بتاتا ہوا پھرے گا ہاؤ رہو کتابیاں لو دیکھ لو پڑھ لو میرا نام اعمال دیکھو مجھے سیدھے ہاتھ میں ملا ہے اور جس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں پیٹ کے پیچھے سے ملے گا وہ ہائے افسوس ہائے افسوس کاش کے مجھے میرا نام اعمال ہی نہ ملتا اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں یہ بہت مختصر سی زندگی ہے بہت تھوڑا وقت ہے ہمارے پاس میں ہم اس کے اندر ہم اپنی آخرت کی اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری اور اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر جب ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے انشاءاللہ اللہ اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا آخرت بھی بنائے گا دنیا تو بقدر مقدر ہے دین بقدر مشقت ہے جو دین کی خاطر محنت اور مجادہ کرے گا ایک دنیا کے بارے کے اندر آدمی محنت کرتا ہے اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا تو دین کے پیچھے آدمی جب محنت کرے گا تو کہاں سے اس کی محنت اللہ ضائع کرے گا رنگ لائے گی وہ لیکن اس کے لیے محنت شرط ہے ہاں، اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرے مصنون دعاؤں کا اہتمام کرے اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرے ہم نے جن جن ساتھیوں کے پیچھے محنت کی ہے کوششیں کی ہے ان کا نام لے لے کر ان کے لیے دعائیں مانگے اور اللہ سے کہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ کس طریقے سے وہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جاوے دین کی محنت کرنے والے بن جاوے اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کام لے لے اس کے اندر ہم خود بھی اپنے بارے میں بھی سوچے کہ اللہ میرا بھی وقت ہو چکا ہے میرے بھی چار مہینے لگے ہوئے کافی ٹائم ہوا کہ اللہ تو مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی تیرے راستے کے اندر نکلوں اللہ سے مانگیں گے اللہ ہر ایک کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اللہ تو چاہتا ہے میرا بندہ میرے سامنے روئے میرا بندہ مجھ سے مانگے ہاں، ہاں، ادونی سجیب لکم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا شرط مانگنا ہے اس لیے بھائی دوستو بزرگوں یہ وقت ہمارا بڑا قیمتی ہے پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے اور اس کے اندر یہ اجتماع کے جو دو تین دن ہے یہ ابھی سے لے کر دعا تک کا ہمارا جو وقت ہے یہ بڑا قیمتی ہے ہم اس کو ضائع نہ کریں ہاں، اس کو وصول کریں اس کو وصول کرنے کے لیے دعوت دیں خوب دعوت دے آنے والے مجمع کو خوب دعوت پلائے آنے والے مجمع کے ساتھ اختلاط کرے اور آنے والا مجمع یہاں سے ایمان اعمال کی فکروں کو لے کر جاوے اور اپنی آخرت کی فکر کو لے کر یہاں سے جاوے اس کے بارے میں ہمارے ان سب ساتھیوں کو اس کی محنت کرنی میں کریں گے سب ہاں، یہ ہمارا مجمع جو ہے یہ میزبان ہے یہ میزبان ہے اب جو مجمع آئے گا یہ مہمان ہوگا ہم اس کا احترام کریں ہم اس کے لیے رہبری کریں ہم ان کے لیے جو ہے سونے وغیرہ کا انتظام کرتے ہوئے ہم ان کے لیے جو ہر چیز کی رہبری کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو نکلنے کے بارے میں دین کے بارے میں ہر مجلس کے اندر وہ قریب ہو کر یہاں پر بیٹھے اس کے بارے میں ان کا ذہن بنانا ہے ان کو لے کر بیٹھنا ہے بھائی سب کریں گے اس کو انشاءاللہ اللہ अल्लाह ताला हम तमाम को कही सुनी बात पर आमिल की तोहफे का ताफरमान सुहान अल्लाह सुहान